مشقت کو کہا جاتا ہے ولدین جاہد فینا سمجھا نا سر ہر محنت کو جوہد اور جہاد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لغوی طور پر تو سنو بات لیکن عرف شریعت کے اندر جہاد کتاب کا متعارف ہے کیا کہہ رہا ہوں عرف شریعت کے اندر جہاد کتاب کا مطالعہ ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ تمام محدثین کرام نے باب کتاب الجہاد کا عنوان رکھا ہے اور مسائل سارے کتاب کے بیان فرمائے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے محدثین کرام نے عنوان کا ذکر کیا ہے کتاب الجہاد اور مسائل کون سے بیان فرمائے کتاب کے تو معلوم ہوا کہ شریعت کے عرف کے اندر جہاد اور کتاب کیا ہے مترادف ہے بات نہیں لغوی طور پر جوہد کا بنا محنت ہے جو بھی دین کی محنت ہو قلم کے ذریعے جان کے ذریعے زبان کے ذریعے جس طرح بھی ہو ساری کی ساری جہاد ہے لیکن اصطلاح ہے شریعت کے اندر جہاد بے مانا جہاد بے مانا یہ وضاحت کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ <clears throat> مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ تبلیغی ساتھی جو ہے وہ جہاد والی کتاب والی حدیث تبلیغ پر پڑھتے ہیں لغذی سبھی للہ اللہ اور خیر الخیر منت دنیا نبی منق برت قدمہ ہو فی سبیل اللہ ہے تو یاد کر لو یہ بات تبلیغ جماعت کی میں تردید نہیں کر رہا تبلیغ جماعت کی بڑی اونچی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ جتنی جماعتیں ساری صحیح ہیں کام کر رہی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ ملتوس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے سمجھا جہاد بے مانا کتال ہے سمجھا جان قربان کرنا اللہ کی راہ کے اندر لڑنا سمجھا نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں کتاب کے اندر یہ مضمون آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر حضرت حکم جہاد ہے کیا ہے جہاد اور کتاب کرنے کا حکم ہے اس کے بعد سورہ فتح کے اندر اعلان فتح کیا ہے اس کے بعد سورہ حجورات کے اندر نظم و نسق کے لیے آکام بیان کیے گئے ہیں بات سمجھ لیجیے یہ تین صورتیں ایک ہی مضمون رکھتی ہیں سورہ محمد کے اندر کیا ہے حکم فٹال سورہ فتح کے اندر اعلان فتح کہ جب تم جہاد کرو گے میں فتح دوں گا اس کے بعد سورہ حجورات کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے امور انتظامیہ کا ذکر ہے کچھ سمجھ آیا ہے سورہ محمد کے دو حصے ہیں کتنے حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سے لے کر رقو نمبر دو جہاں لکھا ہے آئین کے اوپر بلّہ موتا اللہ کم و مسوا کم لکھا نہیں لکھا جہاں تک سمجھا دوسرا حصہ پھر بقول الدین امن الولا سورت سورتوں سے آخر سورت تک میری طرف دیکھو پہلی سورت کے اندر کیا آئے گا سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو پہلی صورت کے اندر جہاد کا حکم آئے گا اور علل جہاد کیا کہہ رہا ہوں جہاد کی علتیں بیان کی جائیں گی نمبر ون حکم کتاب نمبر دو علل کتاب جہاد کا حکم آئے گا پھر اس کی علتیں بیان کی جائیں گی اور وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا جس کی خاطر کتاب ہو رہا ہے وہ مسئلہ جس کی خاطر لا الہ الا اللہ یہ مسئلہ ہے جس کی خاطر کتاب ہو رہا ہے تو سن رہے ہو کون سے مسئلے کی خاطر لا الہ الا اللہ کی خاطر جہاد ہو رہا ہے سورہ محمد کے اندر حکم کتاب علل کتاب اور وہ مسئلہ جس کی وجہ سے کتاب کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مشرقین اور مبحدین کا تقابل آئے گا کیا آئے گا مشرقین اور مبحدین کے حال کا تقابل اور معال کا تقابل کہ ان دو کا حال بھی برابر نہیں اور معال اور نتیجہ بھی برابر نہیں ہے تو جب برابر نہیں ہے تو اٹھو پھر جہاد کرو سمجھ رہے ہو کتنی چیزیں ہیں چار حکم جہاد علل جہاد وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد کیا گیا اور تقابل مشرقین و مہدین صفات حال مال کا مقابلہ کیا جائے گا کہ مشرقوں کا یہ حال ہے مومنوں کا یہ حال ہے تاکہ حال کے تقابل کے ساتھ مسئلہ واضح ہوئے اور مسلمان جو ہے وہ بہادر بنے اور جہاد بات سمجھ نہیں ہے ساتھ ساتھ سات تبشیرات بھی چلیں گی انشاءاللہ دوسرا حصہ جب شروع ہوگا نا سورہ محمد کا اس کے اندر منافقین پر زجرات آئیں گے کیا آئیں گی سنو بات اب تک جو ہم نے پڑھی ہے نا حوامین سبا وہ تھی سوار مکیہ کیا تھی سوار مکیہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی سوار مکیہ کے اندر چار مسئلے بار بار آتے ہیں کتنی مسئلے توحید رسالت قیامت اور کسی مسئلے توحید رسالت قیامت قرآن یہ چار مسلوں پر بحث ہوتی ہے زیادہ تر انہی مسلوں کے ارد گرد گھومتا ہے زجرات ہوں گی تخویفات تبشیرات سمجھا دلیل نقلی ہوگی دلیل عقلی ہوگی تخویف دنیا بھی ہوگی تخویف دنیا کی نمونے ہوں گے یہ سارے اب سورہ محمد جو ہے اس کے بعد سورہ ستار ہو جو ہے یہ مدنی صورتیں ہیں چاہے اب طرز بدل جائے گی سمجھ رہے ہو ان میں طریقہ بدل جائے گا ان کے اندر جو ہے وہ منافقین پر زجرات اور احکامات جہاد کے احکام نماز روزے وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر دیا جا رہا ہے مسئلہ توحید بھی خاصا ضرور چلتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دوسرے مسائل ہوتے ہیں اب کرو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دین کفرو بصد جی اللہ دین بن بلگر بیان حال مشرقین بیان حال مشرقین وہ لوگ جنہوں نے خود بھی کفر کیا کفرو کے نیچے خود بھی لکھا ہے خود بھی کفر کیا اور لکھا ہوگا نمبر اول زلال خود گمراہ ہے فدو عن سبیل اللہ نمبر دو اضلال نمبر دو اضلال اور روکا انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے اس لیے سدو پر لکھا دوسروں کو بھی لکھا ہے دوسروں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے سب کا کلما سدا یا سدھو لازمی بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے یہاں متعدی ہے اور روکا انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے اول اعمال یہ سمرا ہے کیا لکھا ہے باطل کر دیا اللہ پاک نے ان کے نیک اعمال کو ان کے نیک اعمال برباد ہیں سمجھ رہے ہو ہوں پر لکھا ہے من من اعمال البر ان کے نیک کام حاشیے پر دیکھو ہاشیے پر عبارت ہے من اعمال البر کا سیلا و کرل اریاس و فق اسارا وغیرہ من المکار میں ہے ہاں فیلا رحمیاں کرنا مہمانوں کو مہمانی دینا اور قیدیوں کو چھڑانا اور ان کے علاوہ جتنی مکارم ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں برباد کر ڈالا اللہ نے ان کے اعمال کو کفر کی نحوست شرک کی نحوست سے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ولدینہ آمن بیان حال مومنین ہے بیان حال مومنین اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت کا دیا اور عمل کرتے رہے چھ قوت عملیا آمن ہو کیفیت ایمان ہے ایمان چاہے اور ایمان لائے وہ تمام ان باتوں پر جو اتاری گئی اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا وہ تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہے وہ علت ایمان علت ایمان یعنی اس کا ماننا ہے بھی ضروری یعنی اس کا ماننا کیوں اس لیے کہ اور وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے وہ ہوا کا مرجا چاہے ماں نزیلا کا ماں ہے چاہے اور وہ ماں نزلہ جو ہے وہ حق ہے میرے رب ان کے پروردگار کی طرف سے اس لیے اس کا ماننا بھی ضروری ہے کفارا سمرہ اولا دفع ذرر سمر اولا کفارہ عنہم میٹ دیا اللہ نے مٹا دیا ان سے سیاحت ان کے گناہوں کو ان کے گناہوں کو مٹا دیا وہ اسلحہ بالا ہوں سمر فالیہ جلب نفا نفع سمرہ سانیہ جلد یعنی دفاع اور درست کر دیا ان کے حال کو دونوں جہان میں درست کر دیا ان کے حال کو دونوں جہان میں حضرت اسلحہ بال ہم پر لکھا ہوگا دونوں جہان میں کس طرح ازدیاد توفیق نیکی در دنیا توفیق نیکی دنیا کے اندر نیکی کی توفیق بڑھا دیتا ہے نجات در آخرت آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گا اللہم جعلنا منہم ذالک بان الذین حضرت ذالک پر چل کا ہے حکمت تفاوت نتائج تفاوت آ گیا نا نتائج میں کہ مشرقین کا حال کیا ہے اضل امان ہوں مبحدین کا حال کیا ہے کفران ہم سیاحت اسلحہ یہ تفاوت کیوں ہے ظال یہ تفاوت نتائج جو ہے ہے یہ یہ تفاوت اور فرق کیوں ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بیتو کے تاقیر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اتباع کیا ہے باطل کا کس کا باطل کا جو سبب ہے ناکامی کا سبب ہے اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے اتباع کیا ہے حق کا جو سبب ہے کامیابی کا میرے ان کے کی طرف سے کزال کا یزرب اللہ سے اسی طرح جس طرح یہ حالت بیان فرمائی جس طرح اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک سے لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے امسال ہم ان کے احوال ان کے حالات ان کے حالات اللہ بیان کرتا رہتا ہے فیضا نقی تم الدین کا فروغ اب حضرت آ گیا اصل مسئلہ بیان صفات کے بعد اعلان جہاد بیان صفات کے بعد اعلان جہاد جب کہ ملو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا در بر رقاب در بر رقاب اصل میں تھا فضرے برقابر بند کیا تھا اصل میں رقاب برقاب بن سمجھ رہے ہو تو کیا کیا فضرے بو کو گرا دیا گیا دربر مفول مطلق مطلب کو رکاب مفول بہی کی طرف منسوخ کر دیا گیا مضاف کر دیا گیا دربر رکاب بن گیا ہے اب مانا کرو پک مارو تم گردنوں پر مارنا مارو تم ان کی گردنیں مارو قتل ہو میں بےمان اور باقی نہ رہے جان چھوٹ جائے ہمیشہ کے لیے پک مارو تم ان کی گردنوں کو مارنا حتا تم میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں ان کو مارو ہی مارو مارو ہی مارو سمجھا جب کثرت سے قتل کر دو کر لو تم تو پھر تم مارنا موقوف کر دو پھر ان کو قید کرنا شروع کر دو کیا کرو جو ہے ان کو قید کرنا شروع کر دو اب ذرا خیال کر کے مانا کرو حتہ از اصخن تم حتہ کہ جب کثرت سے خون ریزی کر چکو تم افن تو منہ ہم کا مانا لکھا ہے تمہارے بات حتیٰ کہ جب کثرت سے خون ریزی کر چکو تم کثرت سے خون بہا چکو تم دوسرا مانا کہ جب خوب قتل کر چکو تم حتیٰ کہ جب خوب قتل کر چکو تم فشد الفا پس مضبوط کرو تم باندھنے کو پس مضبوط کرو تم باندھنے کو سمجھا تھی یعنی کفار کو قید کرتے افسان تم وہ ہم کا معنی کیا ہے کثرت سے خون ریزی کر لو خوب قتل کر لو تو پھر قتل کرنا موقوف کر دو اور پھر کفار کو کیا کرو قید کرنا شروع کر دو اب بھی خوب قتل کر لو کثرت سے خون ریزی کر چکو اس کی کیا حج ہے سمجھا حج اس کی علماء نے لکھا یہ ہے کہ اگر تم بجائے قتل کے قید پر اکتفا کر لو تو کفار تمہیں نقصان پہنچنے کی طاقت نہ رکھیں تو سمجھ لو کہ تم نے کثرت سے قتل کر لیا ہے بات سمجھ ہے کثرت سے قتل کرنے کی حد کیا ہے حد اس کی یہ ہے کہ اگر تم قتل کرنا ترک کر کے فقط قید کرنا شروع کر دو ان کو تو کافروں کے غلبے کا استعمال نہ رہے تو تم سمجھ لو کہ ہم نے خوب قتل کر لیا ہے اوپر دیکھو اذا اسخن تم پر جس کی حد یہ ہے کہ اگر بجائے قتل کے قید پر اتفاق کیا جائے تو احتمال مضرت مسلمین اور غلبہ کفار نہ ہو لکھا ہوا ہے پانچ لکھا ہے حاشیے کا ہے ہاں تیسری سطح ہے حاشیے کی تیسری سطح پھر پڑھ رہا ہوں حاشیے کی تیسری سطح ہے جس کی حد یہ ہے کہ اگر بجائے قتل کے قید پر اکتفا کیا جائے تو احتمال مزرت مسلمین اور غلبہ کفار نہ ہو شلواف پس مضبوط کرو تم باندھنے کو مضبوط باندھو ان کو قید کرو پر خوب قید کرو ان کو کفار کو قید کرو اچھا کرو مانا پس مضبوط کرو تم باندھنے کو اما منم باد ہوگا اما فدا یہ لفظ وہ ہے جس کی ترکیب تم نے کافی اشراج وغیرہ میں ادبر کی ہوئی ہے اما منم باد ہو پس یا تو احسان کرنا پس تو اما تمنون منن اما بادل وساقے بادل بعد مضاف ہے اپنا مبنی ہے نا اس کا مضاف من بھی معذوب ہے پس یا تو احسان کرو تم احسان کرنا بعد مضبوط کرنے باندھنے کے باندھنے کے بعد پھر تمہاری مرضی ہے یا تو ان پر احسان کرو اور یوں ہی چھوڑ دو اور یا کہ ان سے فدیا لو اور ان کو چھوڑو یہ تمہاری مرضی ہے پس یا تو احسان کرو تم احسان کرنا بعد باندھنے کے یعنی مفت میں چھوڑ دو وہ اما فدا ان اور یا فدیہ لینا ہو فدیہ لو تم فدیہ لینا تو فدیہ لے کر پھر ان کو چھوڑو ہتا الحرب اوزا رہا ہتا الحرب اوزا رہا حتا غایت ہے نا جی چاہے تو مغیا اس کا محبوب ہے لکھا ہے تمہارے پاس یہ قتل اور قید یہ قتل اور قید یہ قتل و قید اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو حتا کے اتار دے میں جنگ والے ہتھیار اپنے حتا کے تازہ مانا اتار دے میں رکھ دے میں اتار دے میں الحرب بو بے مانا اہل الحرب بے اہل میں لکھا ہے ہاں چلتا ہے اچھا اہل فکل میں بڑھا دو الحرب سے پہلے سزا کے بعد درمیان میں لفظ اہل لکھ لو لفظ اہل حتہ تازہ اہل الحرب اوزار رہا ہتہ کے رکھ دینے اتار دینے جنگ والے فوجی لوگ اوزار ہتھیار اپنے جب تک وہ ہتھیار نہ اتارے اتنے تک جو ہے وہ ان کافروں کو قتل و قید کرتے رہو جب ان کے فوجی مرعوب ہو کر ہتھیار پھینک کر بیٹھ جائیں پھر سمجھو کہ اب مسئلہ ہو گیا وہ کس طرح ہتھیار اتارے مراد اس سے اسلام یا استسلام ہے چل گائے اسلام یا استسلام ہے یا تو مسلمان ہو جائیں یا مسلمان نہ ہو تو استسلام کا معنی تابع ہو جائیں سمجھا منقاد ہو جائیں جزیا جا کرنے لگ جائیں حتیٰ کے دے میں اہل حرب اوزا رہا اپنے ہتھیاروں کو بس کا حضرت کا جو ہے یہ تاکید حکم اول چل گئے در پر نکلا والے حکم کی تاکید ہے اور حضرت زال کا جو ہے یہ معمول ہے اس کا عامل افعلو مقدر ہے کیا مقدر ہے اور زال کا تو مشاعرے یہی جہاز والا حکم ہے اب کرو مانا افعلو زال کا کرو کرو یہ کام کرو یہ کام ہاں یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اب جہاد کر رہے یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ فلاح ہے یہ فلاح نہیں نہیں فالو سالو ادالے کا کرو کرو جہاد کرو سمجھ رہے ہو فالو ادالے کا کرو تم یہ کام کون سا جہاد والا کام بلو یشا اللہ ہو حکمت جہاد چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں خود ان کو برباد کر دیتا اپنے دشمنوں کو لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون میرے حکم پر عمل کر کے جان قربان کرتا ہے اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ لمتا سارا میں البتہ خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے البتہ خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے سمجھا اور ہوا کے ساتھ غارف غارف خاص وغیرہ کے ذریعہ آواز ساتھ وغیرہ کے ذریعہ اور تمہیں لڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور اگر چاہتا اللہ پاک البتہ بدلہ لے لیتا ان سے دوسرے واقعات کے ذریعے بلا کل ابلوا بلا کل کے بعد لے ابلوا سے پہلے لم یشا مقدر ہے کیا مقدر ہے کن لم یشا بلاکن لیکن اس نے یہ بات نہیں چاہی کیوں چاہیوں بلوبا باد تاکہ آزما دے بعد تمہارے کو ساتھ باز ہے اس لیے تمہیں کتاب کا حکم دیا ہے ولدین کو تلوفی سبھی اللہ ترغیب الجہاد ہے اور اس کی لطم کا بیان ہے جہاد کی ترغیب ہے تو خیال کرو مرنے سے نہ ڈرو مر جاؤ گے جہاد کرتے کرتے تو تم شہید ہو جاؤ گے ولدینہ کو تیرو اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں چلن عام اعمالہم سمرائے دنیا ویا ہے دھر کے دری ضے کرے گا اللہ پاک ان کے اعمال کو ان کے جہادی اعمال خاص طور پر جو ہے اللہ ان کو برباد نہیں کرے گا کیا لکھا ہے نیچے فلنگ ضلع اعمال ہم کے نیچے جس طرح وہ کیا گیا تھا جس رام صحابہ کو وہاں پڑا تو انہوں نے سوال کیا تھا اسی کا جواب ہے تب ہر جگہ برباد کرے گا ضے کرے گا اللہ ان کے اعمال کو سجا دی ہم اہم حال اخرویہ کا ہے ضرور ہدایت دے گا ان کو پہلے یہ سری مانا کرے تھا سوال جا دوں ضرور ہدایت دے گا ان کو اور درست کرے گا ان کے حال کو بالکل بات سمجھا دوں سوال سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیا انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد جہاد کے لیے تشریف لے گئے جہاد کرتے کرتے فی سبیل اللہ شہید ہو گئے کیا ہو گئے تو ابھی تک انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی کیا رہے ہو بھائی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میں جہاد کرتے ہیں پھر شہید بھی ہو جاتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے یا غیر ہدایت یافتہ ہے ہدایت یافتہ ہے نا پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے سیادی ہے میں ان کو ہدایت دوں گا وہ تو کوتے لو قتل کر دیے گا کہاں ان کو ہدایت دے گا سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ کہ یہاں ہدایت سے مراد دنیا میں ہدایت نہیں ہے یہاں ہدایت آخرت کی مراد یہ سال اول مطلوب کہ آخرت کے اندر ان کو جنت کا راستہ دکھاؤں گا وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے سمجھ رہے ہو اللہ جاننا میں کرو مانا ہم ضرور رہنمائی کرے گا ان کی اب مانا یہ کرنا ہے ضرور ہاں منزل مقصود تک منزل اگر اب تو دیکھ لے کا مانا ہے منزل مقصود تک ضرور رہنمائی کرے گا ان کی منزل مقصود تک جسلے ہو بالا اور درست کرے گا ان کے حال کو سمجھا جسلے ہو پر ہوں پر ہے تمام مواقع آخرت میں تمام یعنی قبر حشر فراط سمجھ رہے ہو تمام ان مواقع آخرت کے اندر قبر حشر فراغ وغیرہ ہر ہر جگہ پر اللہ تبارک و کرم کے حال کو درست فرمائیں گے وجود خیلو ہم الجنا اور داخل فرمائیں گے ان کو جنت کے اندر دیکھو اعلیٰ سہار ہو کے چاہ رہا ہے دو مطلب ہیں اس کتنے مطلب ہے پہلا مطلب اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنت میں داخل کروں گا سوال یہ ہے کہ جب حکم ہوگا یہ تو جنتی بھاگیں دیں گے اور بھیڑ کر دیں گے مکان کا پتہ نہیں ہوگا وہ اس کے مکان میں وہ اس کے مکان میں اس طرح جی؟ امبوئی ہوگی جی؟ گڑبڑیشن ہوگی کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ میرا مکان ہے اللہ نے فرمایا ہر رفا میں ہر ہر جنتی کو اس کا مکان پہچنوا دوں گا ہر بندہ اپنے مکان میں جائے گا دوسرے کے مکان میں یا تو فرشتوں کے ذریعے تعریف ہوگی کس کے ذریعے مارس فرشتوں کے ذریعے ہوگی فرشتہ رہنمائی کرے گا کہ یہ تیرا مکان ہے اور یا اللہ پاک دل کے اندر علم ضروری پیدا کر دیں گے کیا پیدا کر دیں گے علم ضروری انسان کو خود پتہ چل جائے گا یہ میرا ہے یہ میرا ہے بہرحال اللہ فرماتے میں ان کے لیے پہچان کرا دوں گا اب دیکھو مانا کرو ہر رفا پہچان کرا دے گا اس جنت کی لہم واسطے ان کے ان کی پہچان کرا دے گا بذریعہ فرشتہ یا علم ضروری بذریعہ فرشتہ یا بیان القرآن کا بذریعہ فرشتہ یا علم ضروری دوسرا مطلب دوسرا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے کا منع ہے کوئیا بحال ہم کیا مانا ہے اللہ پاک جنتیوں کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبو سے مہکا دے گا سمجھا جنتیوں کے داخل ہونے سے پہلے جنت کو خوشبو سے کیا کرے گا مہکا دے گا اب کرو مانا رفا خوشبو سے مہکا دے گا اس جنت کو واسطے ان سے سمجھ رہے ہو جا یو آ بیان صفات کیا لکھا ہے جا لیکن آلو کا اچھا کرو مانا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اگر امداد کرو گے تم اللہ کے دین کی ان تنفر اللہ کا دین اللہ چلتا ہے دین اللہ اگر امداد کرو گے تم اللہ کے دین کی یعنی فورو کم مدد کرے گا تمہاری ہمارا لکھا ہے چلتا ہے البتہ لکھو مقابلہ وقت مقابلہ مقابلے کے وقت میں تمہاری مدد کرے گا بھائی جو اقدام حکم نمبر دو چل ہے یہ دوسرا نہ سمرائے اور مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو لکھا ہے دشمنوں کے مقابلہ میں دشمنوں کے مقابلہ میں تمہارے قدم مضبوط کرے گا ولدینہ کا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتح صلی سمرا اول پس بربادی ہے واسطے ان کے بربادی ہے حضرت یا ایلینہ آ منو کے نیچے لکھ لو بیان صفات مؤمنین بیان صفات مؤمنین بیان مومن نے لکھ لیا اور اب جو ہے بلبینہ کا فرو جہاں بیان صفات مشرقین ہوا ہے اب کرو مانا وہ مومنین کا حال تھا صفات کا بیان تھا اب یہ ان کا ہے فتح صلاح تو بربادی ہے واسطے ان کے سمجھا سی نیچے کا ہوگا دنیا میں کہاں بربادی ہے تاخن حضرت مزدار ہے تا ایسا کی سمجھاتی ہے یہ جس طرح شکران ہمدن راجن پڑھتے ہیں یہ بھی ایسے تاثر تو بربادی ہے بات سے ان کے سمرا اخرا ہے دوسرا سمرا اور برباد کر دیا آخرت میں امال ہوں ان کے نیک امال کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے نیک امال بھی برباد ہے سمجھا سنگھ ظال کبھی نہ ہوں چل کھائے مشارل ہے یہ خسارہ دارین چلتا بس مطلب اس بات کو بے شک ان لوگوں نے مکرو سمجھا کار ہو کے نیچے لکھا اے اعتقاد و عمل اعتقاد آملن مکرو سمجھا انہوں نے اس بات کو جو اتاری اللہ پاک نے اللہ نے جو کتاب اور بات اتاری اس کو انہوں نے مکرو سمجھا پس اول ہی سے برباد کر ڈالا ان کے اعمال کو اول ہی سے یعنی کہ پہلے آماد صحیح تھے بعد میں برباد ہوئے نا مشرف جب بھی عمل کرتا ہے فوراً برباد ہو جاتا ہے بس اول ہی سے برباد کر ڈالا ان کے احمد کو اصل ہم نے سیرو ہے اردے تخویف ہے دنیاوی ہے کیا ہے دنیا کے عذاب کا ڈالا ہوا ایا پتنی چلے پھرے یہ لوگ زمین کے اندر بولو غرض سیر طریقہ ہے تو دیکھیں وہ کیسے تھا انجام لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے دمر اللہ علیہم بیان انجام لکھا ہے بیان انجام ہلاکت ڈال دی اللہ پاک نے اوپر ان کے ہلاکت ڈال دی اللہ پاک نے اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی دمبر اللہ علیہ کمانا مانا ہلاکت ڈال دی اللہ تبار تعالیٰ نے اوپر ان کے ول کافرین سال سنت اللہ کا بیان اس کا بیان ہے اور واسطے ان کافروں کے ایسی سزائیں ہیں اور ان کافروں کے لیے و مثل ان سزاؤں کے ایسے کافروں ان کافروں کے لیے ایسی سزائیں ہونی چاہیے اللہ ذالک کا مشاعل ہے وعد مومنین وعید کفار واد مومنین وعید کفار اور یہ جہاد کی علت ہے یہ یہ بات کیوں ہے وعدہ مومنین اور وعید کفار کیوں ہے بسب اس بات کے کہ بے شک اللہ پاک لکھا ہے سباب نصرت اللہ مول البینہ سباب نصرت نہیں لکھا ہوا ہاں لکھ لو لکھ لو مولا الدینوں کے نیچے مولا کے نیچے سب منع کرو بس میں اس بات کے بے شک اللہ پاک کار ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے اور بے شک کا سیرین سباب مغلوبیت سباب ان کی مغلوبیت کا سبب کیا ہے اور بے شک کافرین لا مولا لہم نہیں کوئی کار ساز واسطے ان کے ان کا کوئی کار ساز نہیں ہے نکل گئے خدا کے مقابلہ میں داخل کریں گے لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے عامر پر قوتیں دیا عامل پر قوتیں باغات کے اندر بیتی ہوں گی نیچوں کے نہریں ولدین یہ تخویف اخروی ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا اور یہ مشرقین کی صفات کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے مشرقین کی صفات کا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جیسا متاؤ نفع اٹھاتے ہیں کیا نفع اٹھاتے ہیں وہ یا اور کھاتے ہیں آخرت سے بے فکر ہو کر آخرت سے کھاتے ہیں آخرت سے بے فکر ہو کر جس طرح کے کھاتے ہیں جانور جس طرح کے جانور کھاتا ہے بس اس طرح کھا رہے ہیں ان کا کام رات دن بس یہی ہے کھانا سمجھا سی اور بنا اور یہ چیزیں ان کا مقصود ہے جائے حضرت یا ہے نا ولدین کا مت دنیا میں کیا دنیا میں نفے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں آخرت سے بے فکر ہو کر جس طرح کے کھاتے ہیں جانور یا تمتا ہوں نا بھیا کلون بھری بارت ہے لئے تھوم ہمت اللہ بتون و فروج ہوں لکھا ہوگا لہم ہن اللہ بتون ہوں فروج ہوں ان کی اور کوئی ہمت اور ارادہ نہیں ہے بس ان کے پیٹ اور ان کے فروج جو ہیں بلا جلتا سے تو الا کیا ہے سے آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے جلال کا حوالہ ہے اور کھاتے ہیں بے فکر ہو کر جس طرح کے کھاتے ہیں جانور جانور نہیں جانتا نا کہ ہم کو کیوں کھلایا جا رہا ہے جانور یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپ ہاں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں موٹا کر رہا ہے یہ تو پتہ نہیں تھوڑی دنوں کے بعد چھری پھرے گی گردن پر سمجھا کھاتے ہیں جترا کے کھاتے ہیں جانور اللہ پاک یہ صفت کس کی بیان کر رہے ہیں کس کی کافروں کی کافروں کی کہ کافر کھاتے ہیں جس طرح اب فرماؤ جی ہار مسلمانوں کا ہے نہیں ہے جی۔ کافر پھر بھی کھانے میں احتیاط کر رہا ہے آج کل مسلمان کھانے میں کوئی احتیاط ہے ہر چیز آیا جب جی۔ سنا دیا سنا اللہ نہ آتا سنا رو مسول ہوں اور آگ رہنے کی جگہ ہے ان کی اور آگ رہنے کی جگہ ہے ان کی بس من منقریت تخویف دنیاوی اور ضمن تسلی ہے تخلیف دنیاوی دنیا بھی ہے مشرقین کے لیے دنیا کے عذاب کا ڈرارا ہے کہ تم میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے ہو اور منافقین کو کہ نفاق کرتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی بستیاں تھیں جنہوں نے اس طرح سرکشی کی ہم نے ان کو برباد کر ڈالا سمجھا سر وقع یہ کریت اور کتنی بستیاں ہیں جو زیادہ مضبوط تھی ادرو طاقت کی طاقت سے مراد فقط بدنی طاقت نہیں ہے اوپر لکھا ہے جسمی مالی ہاشمی ہے جسمی مالی ہاشمی جسم کی طاقت مال کی طاقت دبدبا اور ان کا بڑا تھا سب کچھ تھا ان کو زیادہ تھے مضبوط ادرو طاقت سے تیری بستی سے وہ جس نے تجھے نکالا نہ برباد کر ڈالا ہم نے اہلک نہ کا مانا برباد کر ڈالا ہم نے ان کو نہیں چل کا عذاب سے فلانا سر الحم بس پس نہیں کوئی مددگار تھا واقعی کے حضرت فلانا سر یہ چاہے نفی شفاعت پاریا پس نہیں کوئی مددگار تھا واقعی ان کے بس رہا بھائی نتن پھر آ گیا بیان حال مومنین چل ہے بیان حال مومنین آیا وہ انسان جو ہے اوپر واضح دلیل کے اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے پروردگار سے کی طرف سے وہ واضح راستے پر آئے اللہ بتن واضح راستہ یعنی سابق دلیل واضح راستہ یعنی, یعنی اس کا راستہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے ثابت بھی دلیل ہے میں رب ہی اپنے پروردگار کی طرف سے کمن لہو سو او عمل ہار ہے ہار مشرقین مثل اس انسان کو ہو سکتا ہے یہ مثل اس انسان کے جو مزین کیے گئے اس کے برے اعمال اس کے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے یعنی اللہ نے کارن جبرن اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے ہیں سمجھا نا سی بتبا احوا اور اتباع کیا انہوں نے اپنی خواہشات کا انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے احوا پر فی عبادت الاوسان فی عبادت الاوسان خادم کا والا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے لگ گیا وہ اور پیچھے لگے وہ اپنی خواہشات کے حضرت اللہ فرماتے ایک آدمی وہ ہے جس کے لیے برے اعمال مزین کر دیے گئے وہ رات دن ان میں منہمک ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے واضح راستے پر ہے وہ چل رہا ہے یہ دو برابر ہو سکتے ہیں جب حال کے لحاظ سے برابر نہیں تو معاذ کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہے عبارت پڑھو منظوریہ نحوس و عمل ہی وغیرہ پر ہوگی یعنی جب عقائد و اعمال میں تفاوت ہے یعنی جب تو مال میں ضرور ہوگا تو مال میں ضرور ہوگا سمجھا کہ مسل الجنت مال مومنین اب کس کا بیان ہے پہلے حال کا بیان تھا اب کس کا بیان ہے مال کا اور نتیجے کا وہ عبارت ساتھ لگے گی جب عقائد و اعمال میں تفاوت ہے تو معال معال میں میں ہوگا اب وہ کیا ہے وہ ہے مسل الجنت حال اس جنت کا جو وعدہ دیے گئے متقین لوگ فیحا انہار فضائل جنت چلتا ہے اور لکھو گے نعمت اولا اب جنت جسمانی یعنی مشروبات جنت جسمانی کا ذکر ہے پیچھے پا رہے ہو روحانی جسمانی جسمانی کا ذکر ہے مشروبات کا بیچ اس جنت کے انہار بہت سی نہریں ہوں گی انہار بہت سی نہریں ہوں گی مم ایسے پانی کی جو غیر آسن نہیں ہوگا تبدیل ہونے والا کبھی اس کے اندر تغیر تبدل نہیں آئے گا جس طرح نہ بو میں نہ مزہ میں نہ رنگ میں نہ بو میں نہ مزہ میں نہ رنگ میں کسی طرح بھی ان کا جو ہے وہ تغیر نہیں آئے گا وہ انہار نمبر دو اور بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی لمبے تغیر تام ہو نہیں ذرا تبدیل ہوگا ذائقہ اس کا تام کا مانا اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا انہار من خمر اور نمبر تین بہت سی نہریں ہوں گی شراب کی لذت کی حضرت لذت جو ہے یہ مزہ ہے بے معنی لذیذت بے مانا موبائل مبارکوں کے لیے لذت بولا گیا ہے جو لذت دینے والا ہے واسطے پینے والوں سے پینے والوں کو بڑی لذت ہوگی <clears throat> وہ انہار نمبر چار اور کئی نہریں ہوں گی شہد کی سبحان اللہ شہد کی مصفا وہ جو صاف کیا ہوا ہوگا میل و کچیل سے صاف کیا ہوا ہوگا میل کچیل سے صاف کیا ہوا ہوگا بالکل سمجھا سی والا سیاح نعمت ثانیہ معقولات اور واسطے ان کے بیچ اس جنت کے ہر قسم کے پھل ہوں گے کیا ہوں گے ہر قسم کے پھل ہوں گے وہ مغرب اب آ گئی جنت روحانی طریقہ ہے جنت روحانی اور بخشش ہوگی ان کے پروردگار کی طرف سے سمجھا وہ نعمتیں جنت جسمانی کی ہیں یہ جنتیں روحانی ہے روح کو ملتی ہے کہ بخشش ہوگی ان کے پروردگار کی طرف سے حضرت اب کمن ہوگا کہ نیچے لکھا ہوگا مآل مشرقین مآل تھا مبحدین کا نتیجہ اب مشرقین کا نتیجہ ہے لیکن کمن سے پہلے ایک لفظ لکھا ہے تمہارے پاس من ذوق کمن ہوگا خالح من نہیں لکھا من دوکرا امن ہوگا جس انسان کا ذکر کیا گیا یہ ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا آپ کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہوگا آپ کے اندر بس حکوما معنی اور پلائے جائیں گے پانی گرم پلائے جائیں گے پانی گرم سکو ہے نا سکو جمع لایا گیا من ہوا خالد ان کا من لفظ مفرد اور مانن چاہے جمع ہے اس لیے خالد ان کے اندر لفظ کی رعایت گئی مفرد مفرد لایا گیا فکو کے اندر مانے کی رعایت گئی جمع لایا گیا اور پلائے جائیں گے وہ لوگ پانی ہمیں من گرم سپتا امرے داخلی چل کا ہے اندر نہیں کرے گا تب کاٹ نکالے گا ان کی انتریوں کو کاٹ نکالے گا ان کی اللہ معاف کرے اللہ اپنا ہاتھ لے اوپر پانی ڈالیں گے حضرت کے اوپر جو پانی ڈالیں گے نا تو اگر منہ کھلا ہوا ہوگا کچھ پانی یہاں سے اندر چلا جائے گا اور کچھ پانی اوپر اوپر والا پانی چمڑا جلائے گا اندر والا پانی جب آتے جلا دے گا وہ کٹ کر باہر آ جائے گا سمجھے سے اللہ بنا دے گا کرو مانا کاٹ ڈالے گا وہ ان کی انتڑیوں کو بس یہ مال کا بیان ہے موحدین کا مال جنت ہے مشرقین کا مال آگ اور نار ہے گرم پانی ہے بس ومن ہوں منجسم ہو اوکا اب حضرت مشرقین مبحدین کے مقابلے کے بعد اب منافقین کا شروع ہو گیا مسئلہ کس کا مدینہ منورہ میں منافق تھے نا کرو مانا جو زجر لکھا ہے اور بیان حال منافق لکھا ہے وہ من ہم میں کا اور بعد ان میں سے وہ ہیں جو توجہ کرتے ہیں تیری طرف توجہ کرتے ہیں وقت تبلیغ با وقت تبلیغ ہاں جی، منافق ہے نا نام رات ساتھ بیٹھے یوں کر کے بیٹھے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں ابھی کیا فرماتے ہم سنیں لوگ سنیں دیکھیں کہیں کہ وہ بڑے متوجہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں سمجھا دیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو توجہ کرتے ہیں آپ کی طرف بوقت وقت تبلیغ ظاہر لیکن حال کیا ہے اوپر دکھائے اور دل سے اصل متوجہ نہیں اور دل سے اصل متوجہ نہیں ہوتے دل سے کوئی توجہ نہیں ہوتی حتہ ادا خراجو من عند کا اچھا سر جب مجلس علم ختم ہوئی پھر کیا کریں گے صحابہ کے پاس پہنچ جائیں گے جی کیا فرمایا تھا حضرت نے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی بات وہ تو سمجھا دو باتیں کریں گے صحابہ کے پاس چلے جائیں گے ان کو بولو حضرت صاحب نے کیا فرمایا جی بس ہم کیا کریں بس فارم ناقص ہے سمجھ نہیں آیا مسئلہ یہ تو سمجھا دو ہمیں اوپر اوپر سے اس طرح کہیں گے تاکہ اگلے سمجھے گے ہو اس کو سمجھنے کا بڑا شوق ہے کہتا کوئی لفظ بھی نہ رہے باقی کوئی لفظ بھی باقی نہ رہے اور حقیقت اس کا مقصد کیا ہے وہ بےمان ایک اور مطلب لیتے تھے ہر دل میں وہ یہ مطلب لیتے تھے کہ ماں کا کال آنے کا کیا کہا ہے ہمیں تو کوئی توجہ ہی نہیں تھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا سمجھ دل میں توہین مقصود ہے اوپر سے تعظیم مقصود ہے حتہ اضاخارا جو میں نے دیکھا کہ جب نکلتے ہیں آپ کے ہاں سے آپ کے ہاں سے وہ باہر آتے ہیں کالو لذین او تو علما کالو پر لکھا ہے بطور استعلام ظاہر تاریخ حقیقت ظاہر استعلام ہوتا ہے کہ ہم رہے العلم علم طلب کر رہے ہیں ہمیں بتاؤ اور اندر اندر سے کیا ہوتا ہے تعریف ہوتی ہے ہم نے توجہ ہی نہیں کی سمجھا بطور استعلام ظاہر تعریف حقیقت حقیقت جو ہے وہ تعریف ہے اشارہ اس بات کی طرف ہم نے کچھ بھی نہیں سنا کہتے ہیں ان لوگوں کو اوت العلم جو دیے گئے علم کو اوت العلم کا لکھا ہے اہل علم صحابہ کیا لکھا ہے اہل علم صحابہ مادا پالا آنفا کیا کچھ فرمایا ہے حضرت نے ابھی کیا کچھ فرمایا ہے حضرت نے ابھی آنے فرمانا ابھی ابھی کیا کچھ فرمایا الان الا اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ علی قلوبہم ہمرا ہمرا کرتا ہے مہر لگا دیے اللہ پاک نے ان بےمانوں کے دلوں پر بابا اس بے قدری کے بجانب بے قدری کے اللہ نے محل دیا ہے بتاؤ احوا سمرا نمبر دو اور اتباع کیا انہوں نے اپنی خواہشات کا انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے ولوینا سدو گادہ ہدا بیان حال مؤمنین بیان حال یہ تو حال تھا منافقین کا تو منافقوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور کیا نام ہے اپنا انہوں نے اپنی خواہش کا اتباع کیا اب ان کے مقابلے کے اندر مومنین کا حال ہے اور وہ لوگ احتجاؤ جو راہ پر آ گئے جو لوگ راہ پر آ گئے ہیں زیادہ ہم ہدا سمجھا زیادہ ہم سمرا اول ہے حضرت اور یہ تابا کا مقابل ہے مقابل ہے ان کے لیے تو کیا تھا تابا اللہ بلو میں ان کے دلوں پر مہر جباریت لگی ان کا حال کیا ہے زیادہ کرتا ہے ان کو ادرو ہدایت کے زیادہ کیا اللہ نے ان کو ادرو ابل گئے احکام سننے کے وقت احکام جب وہ سنتے ہیں تو اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے وہ آتا ہوں تباہمر نمبر دو یہ مقابلہ ہے تباہ احوا اہم کے مقابلے ہے انہوں نے منافقوں نے تو اپنے خواہشات کا اتباع کیا لیکن ان کا حال کیا ہے وہ آتا ہوں تقوا ہوں اور دیا ان کو بچ کر چلنا ان کا اور دیا ان کو بچ کر چلنا بچ بچ کے چلتے ہیں سمجھا خواہشات سے بچ بچ کے چلتے ہیں خواہشات کے قریب نہیں جاتے بس شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہیں فہل رونا دنیا کے عذاب کا ڈرا رہا ہے تخلیف ہے دنیا بھی پتہ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک فقد جا بس تاکہ آ چکی ہیں علامات اس قیامت کی قیامت کی علامات تو آج چکی ہے اب قیامت بھی آنے والی ہے بالکل قریب بہتر دیکھو علامات قیامت دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں مغی اور غیر مویق قہ مغی اور مویقاہ علامات وہ ہیں جو قیامت کے بالکل پہلے قریب آئیں گی جس طرح دجال کا آنا مسیح علیہ اور تسلیم کا نزول فرمانا اس میں ہو یہ علامات جو ہیں یہ مدعی کا ہے مانا یہ قیامت سے بالکل پہلے قریب آئیں گے اور دوسری علامات ہیں غیر کا سمجھا جو قیامت سے بہت پہلے آئیں گی جس طرح نبی علیہ السلاط تسلیم کا تشریف لے آنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے چاہے چاہے کیونکہ معلوم ہو گیا نا تو نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو قیامت آ رہی ہے تو کیا سمجھا جی لیکن یہ علامات غیر مویع کا ہے مانا یہ دور دور ہے جہاں جو اشرات وہاں آ چکا ہے قیامت کی علامات آ چکی ہیں جہاں بھی اشرات غیر مغیقہ مراد ہے کیا مراد ہے کیونکہ مغیقہ علامات تو آئیں گی نا قیامت کے قریب جس طرح اب کام شروع ہو گیا ہے تو وہاں اس وقت جو مراد ہیں وہ غیر کا مراد ہے پس تحقیق آ چکی ہے اشراط و علامات اس کی انا کی تو جات ہم ذکر ہوں اگر ذرا خیال فرماؤ انا لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے چاہے اور ذکر ہوں مبتدا مؤخر ہے درمیان میں ایزا جات ہوں جملہ موقعے ہے اب مانا چاہو گا انا لہم ذکر بس کہاں سے آئے گی واسطے ان کے نصیحت ان کی جب کہ آ جائے گی وہ قیامت ان کے پاس جب کہ آ جائے گی اللہ فرماتے ہیں آج نصیحت حاصل نہیں کرتے جب قیامت آ جائے گی پھر کہاں سے نصیحت حاصل کریں گے پھر تو نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا سمجھا سی جی؟ بس کہاں سے آئے گی واسطے ان کے کیسے آئے گی واقع نصیحت ان کی ان جب کہ آ جائے گی وہ ساتھ اور قیامت ان کے پاس سمجھ رہے ہو سالم حضرت ہے یہاں تین حالات کا بیان ہے کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حالات نمبر ون معلّہ حال نمبر دو حال نمبر تین حال اول حال معلّہ کہ حضرت کو اللہ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے نمبر دو حال کے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے نمبر تین حال مال مومنین کے مومنین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے خاشی بر سمجھا اور حاشیے پر جو تیسری سطح ہے یہ کھڑا ہے حاشیے پر تیسری سطح ہے نا حالات ثلاثہ نبوی حال مع اللہ حال ما نفس حال ما ہی چیز ہے فالم حضرت یہاں دو لفظ لکھے ہیں پہلا لفظ لکھا ہے حال اول حال ما اللہ حال اول دوسرا ابھی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حصہ اول کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی چار حکم جہاد علم جہاد اور وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد ہو رہا ہے اب وہ مسئلہ آ رہا ہے جس کی خاطر جہاد ہو رہا ہے لکھا ہوگا غز ہے جہاد لکھا جی. یعنی ہے ہاں، جہاد اور قتال کی وجہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد ہو رہا ہے فالم ان جان لو یقین کر لو کہ بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرا نظر نیاد ثواب کے لئے مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا حاضر نازل کوئی نہیں ہے اللہ کون ہے اللہ صرف اللہ ہی کی باتیں پاک ہے بس یہ مسئلہ ہے جس کی خاطر غزوہ بدر ہوا جس کی وجہ سے غزبۂ عہد ہوا جس کی وجہ سے غزوہ خندق پیش آیا اور جس کی وجہ سے بعد میں جہاد پیش آتے رہے جہاد کی وجہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے سمجھ رہے ہو پس جان تو بے شک ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اللہ ہی کی ذات پاک پاس لمبے کا نمبر دو مان نفس نمبر دو اپنے ساتھ کا طریقہ رکھو اور معافیا مانگتا رہ تو اپنے سوبری گناہوں اور معافیاں مانگتا رہ لے زمبے کا اپنے سوبری گنا پیچھے حامی مومن میں بھی عرض کرایا ہوں یاد ہے جو حد و بن نسبت علیہ کا و علم یقن ہو گناہوں سے مراد وہ گناہ نہیں جس طرح ہمارے گناہ ہوتے ہیں سغیرہ کبیرہ چونکہ پیغمبر ان تمام گناہوں سے معصوم ہے کیا ہے اس سے مراد غلط ہے کیا مراد ہے یعنی وہ کام جو شریعت میں بالکل جائز ہے لیکن امبیا کی شان عرفہ کے خلاف امبیا کی شان عرفہ کے خلاف ہے یا وقتی مسلحت کے خلاف ہے شان عرفہ کے خلاف ہے یا وقتی مسلحت کے خلاف ہے اصل کا لینا میں ادن حالانکہ اللہ نے پہلے فرما دیا شیخ امن ہوں آپ جس کو چاہو اجازت دے دو جہاد سے واپس چلا جائے لیکن اب جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ نے فرماف اللہ ان کا معاف تو میں نے کر دیا لے معذم تعلوم آپ نے اجازت دی کیوں جی؟ حالانکہ اللہ پہلے خود فرما چکے ہیں یہ اس وقت کے مسلحت کے خلاف اجازت دینا اس وقت کے اصل کے خلاف ہے بچوں کا فرما ہفتہ یا تبین نقل ندین لگی نہ سازا تالحمل کارگین اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو تھوڑی دیر بعد پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے مخلص کون ہے آگے آئے گا انشاءاللہ میں عرض کروں گا سمجھ رہے ہو دم سے مراد ذلات الانبیاء ہیں جو سوری گناہ ہے صورت گناہ کیا ہے حقیقت گناہ نہیں ہے کرو مانا اور معافیاں مانگتا رہ تو لمبے کا اپنے سوبری گناہوں کی ول مومنین ول مومنات نمبر تین حال مال اور معافیاں مانگتا رہ تو وقت ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے اپنی امت کے افراد جو مومن ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا فرمایا کرو سمجھا کہ یہاں سے علماء نے نکالا ہے کہ استاد اور مرشد کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے سمجھ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی امت کے مومن افراد اور مومنات کے لیے کیا کرو دعائیں مانگو سمجھا تھے واہ ممتقل بحم و مسوحم اور اللہ پاک جانتا ہے متقل بحم پھرنے کی جگہ تمہاری کو دنیا کے اندر وہ مسواکم اور ٹھہرنے کی جگہ تمہاری آخرت کے اندر دنیا کے اندر جو تم آ جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں رہ رہے ہو کہاں بیٹھ رہے ہو میں سب اس کو جان رہا ہوں اور آخر کے اندر تم کہاں جاؤ گے جنت میں یا جہنم میں اس کو بھی میں جانتا ہوں یہ حصہ اول ختم ہو گیا وہ یقول الدین آ منوسی اب حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے حصہ ثانی کے اندر حضرت منافقین پر گجرات ہیں گی گزرا پڑھو پڑھو اور کہتے ہیں وہ لوگ <clears throat> جنہوں نے ایمان لایا پہلے ترجمہ کر لو پھر میں انشاءاللہ شاء کرتا ہوں اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی سورت فیضا ان پر جب کہ اتاری جاتی ہے کوئی سورت محکمہ کوئی سورت ہاں، اب محکمہ کا معنی آپ کے پاس حاشیے پر لکھا ہوا ہے محکمہ کا معنی غیر منسوخہ لکھا ہے نہیں لکھا خریحت البیان فی امر الجہاد حاشیے پر لکھا ہے لکھا ہے جی، محکمہ غیر منسوخہ اور ہاں کہتے ہیں حضرت جہاد کا حکم نہیں آ رہا آ جائے تو جان قربان کریں ہم جیسے بار بار آتے ہیں حضرت کے بعد جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے یہ حال اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت نئی سورت کے کو نہیں تو نئی لکھا ہے نہیں پر جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت محکمہ محکمہ کا معنی غیر منسوخا جو جو منسوخ نہیں ہونے والی اور سریحت البیان فی امر جہاد جس کے اندر سراہتن جہاد کا حکم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بدھ قتال اور ذکر کیا جاتا ہے بیج اس کے قتال کا اور اتفاق اتفاق سے صاف صاف ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر قتال حضرت اللہ دینا آ منو سے مراد کون لوگ ہیں تو سن رہے ہو اللہ دینا آ منو نا بقول اللہ دینا آ اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اکثر مفسرین کرام نے لیا ہے کہ اس سے مراد حقیقت مومن ہے کون مراد ہے جو تھے نا حضرت کے مخلص مومن وہ تو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے اور حضرت سے درخواست کرتے تھے حضرت ہمیں اجازت دو جہاد کی کوئی صورت آئے گئی جس میں جہاد کا حکم ہو گئے اب وہ جو جہاد کی تیاری کرتے جہاد مانگتے جہاد کا حکم آ جاتا تو منافقوں کے لیے مصیبت بن جاتی تو سمجھ رہے ہو اللہ دینا آمنو کون ہیں حقیقی مومن سچے مومن وہ بار بار جہاد کا مطالبہ کرتے درخواست کرتے چونکہ وہ سچے تھے اور ان کا سچا ارادہ ہوتا تھا جہاد کرنے کا اب جب ان کا مطالبہ آتا اور قرآن بھی نازل ہو جاتا جہاد کا حکم کرتا تو منافقین جو ہوتے تھے ان کے لیے کیا بن جاتا مسئلہ بن جاتا کہ جہاد پر جاتے ہیں تو مصیبت اور نہیں جاتے تو نہیں جاتے تو مصیبت نصاب کھلتا ہے کہ یہ منافع جہاد کیوں نہیں کرتے اور اگر جہاد پر جاتے ہیں تو ایک تو نقصان ہے کہ مال جان جاتی ہے دوسرا نقصان سے مال جاتا ہے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ منافق کہتے منافقوں کے جو دوست ہوتے مشرقین اور کفار ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے کچھ سمجھ آیا نہیں آیا منافقوں کے لیے سوال کون کرتے تھے مخلصین سوال کون کرتے تھے اور مشکل کن کے لیے پیش آتی تھی منافقین کے لیے کہ منافق کہتے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے تو ہمارا نصاب کھل جائے گا اور اگر جائیں گے تو نقصان ہوگا جان کا مال کا اور یہ کہ دوستوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا سمجھ رہے ہو ایک کال تو یہ ہے دوسرا کال جو مولانا رحم اللہ نے لیا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ دینا آمنو سے مراد خود منافق ہے کیا ہے یہ بےمان اپنے نصاب کو چھپانے کے لیے حضرت کے پاس آ جاتے کہ حضرت تو بڑا دل کر رہا ہے جہاد کرنے ہاں؟ جی چاہتا ہے کہ جہاد کریں پر پتہ نہیں کب حکم آئے گا جہاد کا ہم تو رات دن انتظار میں سمجھا پھر جب جہاد کا حکم آتا تو پھر حالت یہ ہے کرو مانا اس لیے حضرت الدین آ منو ہے بلے آمنو بلکہ ہے دل خان زبان کے ساتھ لکھا ہوا حقیقی ہے جی۔ حقیقی قول لکھا ہوا ہے دوسرا کال آمنو کے اوپر آپ لکھ لو آمنو کے اوپر لکھ لو بل خان وہ دوسرا کال ہے ایک پہلا کال جمہور والا نچل کا ہے دوسرا کال اوپر بل خان ہے بس یہ دوسرا قول آ گیا اب کرو مانا کے رفی ہلکی دارو رائے تلین نے منافقین کیا لکھا ہے لکھا ہے نہیں لکھا جب منافقین ایسے بول دینے بہ مان دیکھتا ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے کون سی بیماری ہے انصاف جن درو الہ کا دیکھتے ہیں طرف تیرے بسب خوف و جبن بس اب اب خوف ہوا جو بھی مچل دیکھ لیں اس انسان کے جو بے ہوشی ڈال دی گئی اس پر بجہ موت کے جس طرح مرنے والا مرنے کے قریب ہوتا ہے نا جی بیمار ہوتا ہے آنکھیں بند ہیں کبھی کبھی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی تو اس طرح اتنا مراد پر بھی جس طرح کی کوئی موت آ پڑی ہو اس طرح موت آ پڑتی ہے بس نیچے کر کے سر بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہاں نہ